یوسف بے نے بیان کیا ان سے سفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سعد بن ربی انصاری کے ساتھ کرایا تھا سعد نے ان سے کہا کہ ان کے اہل و مال میں سے آدھا وہ قبول کر لیں لیکن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و مال میں برکت دے آپ تو مجھے بازار کا راستہ بتا دیں چنانچہ انہوں نے تجارت شروع کر دی اور پہلے دن انہیں کچھ پنیر اور گھی میں نفع ملا چند دنوں کے بعد انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر خوشبو کی زردی کا نشان ہے تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں مہر میں تم نے کیا دیا انہوں نے بتایا کہ ایک گٹھلی برابر سونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ولیمہ کر خواہ ایک ہی بکری کا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو سینتیس